ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا جبکہ وہ فوت ہو گئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تریسٹھ